پاس ایسے چپٹائے اور گال گال چٹکی بھرے یا پیار کرے یا کوئی بھی گود میں بٹھائے تو اور ان کو ڈانٹو اچھا؟ اس کے پاس نہ رہو اس سے بھاگو اور اپنے ابا کو بتاؤ فلا آدمی کوئی کر رہا تھا اچھا؟ یہ دین کی باتوں میں شرم نہیں کرنی چاہیے کہ حضرت نے ہمارے سب کو اپنے وہ تو نوازوں کو شروع میں ہی یہ بات بات سمجھا دی اچھا آج تو دل میں یہ تھا کہ چار اعمال جو ہمارے حضرت کے ہیں مشہور کہ ولی اللہ بنانے والے چار اعمال ان کی تکرار میں اپنے نفے کے لیے بھی اور سب دوستوں کے نفے کے لیے تکرار کروں تو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے محبی محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے ان اعمال کو چھپوا بھی دیا اور فرمایا کہ جو شخص ان چار اعمال پر عمل کر لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کا ولی ہو کر دنیا سے جائے گا اب اللہ کا ولی ہونا تو ٹھیک ہے لیکن ہر آدمی کا الگ الگ معیار ہوتا ہے کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے ولی وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہو جائے بس کہ ہمیں کیا ضرورت ہے تو اللہ کا ولی ہونا ہر شخص پر فرض ہے ہر شخص پر فرض عین ہے اللہ کی دوستی حاصل کرنا اللہ کی محبت حاصل کرنا اختیار کرنا یہ سب کمپلسری مدانہ کمپلسری یہ کوئی سپلیمنٹری چیزیں نہیں ہیں اور آپشنل چیزیں نہیں ہیں کہ کر لیا تو ٹھیک تو کوئی بات بات نہیں تو اول تو یہ کہ سب چیز فرض ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی ولایت کو حاصل کر کے دنیا سے نہ جائے گا خدا نہ محروم جائے گا وہ بڑے سارے اور بڑے افسوس کرے گا اور ان کے آنکھوں بھی باہر کہ ہم دنیا میں قدر کر لیتے اپنی زندگی کی لیکن اس وقت وقت آنسو بہانے سے اگر خون کے آنسو بھی بہائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو بند ہو گئے رجسٹر بند ہو گیا تو اس لیے اللہ کی ولایت حاصل کرنا ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ فرض عین ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری آخرت کی کامیابی کا دار و مدار بھی اسی ہے اول کو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے شریف بندے شریف بندے وہ ہیں جو اگر جنت اور جہنم نہ بھی ہوئی تو اللہ کے شریف بندے اللہ کو ناراض نہیں کرتے اگر جنت اور جہنم نہ بھی ہوئی لیکن جہنم کے خوف سے بھی اعمال کو صحیح کر لینا گناہ سے بچ جانا یہ بھی جائز ہے لیکن اصل تو کام یہ ہے کہ اپنے کریم مالک سے اپنے محبت کرنے والے مالک سے محبت کا تقاضا ہے اور اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ایک ہی گناہ نہ کریں اور ولایت صدیقیت حاصل کر کے دنیا سے جائیں جائیں یہ تو رہی اس کی اہمیت کہ اللہ والا ہونا فرض عین ہے تقوی اختیار کرنا فرض عین ہے وہاں ہماری نہیں چھوٹے گی کہ ہم ذرا کم لے آئے جیسا معاملہ ہے ویسا کر دیجیے ایسا نہیں ہے بلکہ وہاں پھر سوال ہوگا جیسے سوال ہوگا کہ نماز پوری ہوئی نہیں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اس کے بعد سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کیا تھا کہاں خرچ کیا جوانی کی تھی کہاں خرچ کی اور جو ہے ہمارے احکامات کو صحیح طریقے سے مانا کہ نہیں مانا اور فلاں گناہ خدا نہ خاص تھا فلاں گناہ کیوں کیا تھا نظر خراب کیوں کی تھی چوری کیوں کی تھی جھوٹ کیوں بولا بولا یہ سب چیز ہے تو اللہ کی ولایت حاصل کرنا بھائی دیکھو یار یہ ہمارے پریشان نہیں کرو تم یہ ہو بھائی اس کو یہ کون کیا نام ہے اس کا ابو بکر کیوں پھر عمر فاروق تم تو اتنا اچھا آرام سے بیٹھتے ہو آج تم کو کیا ہو کیوں اس کو ستا رہے تم ادھر آ جاؤ یہاں پر شاہ بھائی چلو تو چار اعمال پر حضرت والا کیونکہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں ہے کہ ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو مقبوض فرماتے ہیں ایک تو پیدا فرمانا ہے ہزاروں خلقت پیدا کی اللہ اللہ تعالیٰ لیکن مقبوض فرمانا یہ لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ بیٹھک جو ہے خاص سب کے لیے ہوتی ہے کوئی خاص آدمی اس کے لیے چنا جاتا ہے تو ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جو امت کو ان احکامات دہانی کراتا ہے جو ان کو امت بھول جاتا ہے بہت اہم باتیں ہوتی ہیں لیکن امت بھول جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو یہ چار اعمال جو حضرت والا نے ہمارے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے یہ خاص علقہ اللہ تعالیٰ جب مبوض فرماتے ہیں جیسے کہ سفیر کو دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے تو اس اس اس کا کا پورا پورا پروجیکٹ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے اور تو یہ خاص مضمون ہمارے حضرت سے اللہ تعالیٰ نے الام فرمایا کہ اس زمانے کی ضرورت یہ چار اعمال ہیں اور اپنے پیاروں کے اکرام میں اللہ تعالیٰ پھر ان اعمال کی برکت سے کے پیاروں کے اکرام میں معاملہ بھی سب کا بنا دیتے ہیں اگرچہ چار ہی عمل ہے حالانکہ شریعت تو اتنی طویل ہے اتنے مسائل ہیں اتنے فضائل ہیں اتنے دقائق ہیں اور ہر ہر لمحہ کے اندر کئی کئی باتیں ہیں تو ہم کہاں تک عمل کریں گے لیکن چار اعمال ایسے ہیں کہ جن کی برکت سے یعنی یہ سمجھ لو کہ یہ ولایت کے لیے اکثیر اکثیر ہے کہ جو چار اعمال کر لے گا اس کو دین کے ہر حکم پر عمل کی توفیق خود بخود ہوتی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک و صاف جب کر دیتے ہیں بندے کے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ پیدا ہو جاتا ہے رابطہ دل جب پاک و صاف ہو جاتا ہے کچھ ذکر اللہ کر لیا کچھ گناہوں سے بچ گئے تو دل پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب دل پاک و صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اخبارات اور تسلیات پل پل میں پل میں اپنا مسکن بنا لیتے ہیں اور جب بنا لیتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر الہام فرماتے رہتے رہا جیسا کہ حضرت مولانا شاہ شیخ علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ جدید زمانہ فرمایا کرتے تھے کہ دل میں ایک آواز آتی رہتی ہے اشرف علی یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ کرو اور یہ نہ کرو ہم تم کی آگاہ بس اس پتی سے معلوم کسی اور کو یہ راز یہ پتی فتی پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور جس طرح حدیث پاک میں ہے اللہ واقعی حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ہمیں سکھا رہے ہیں مانگنا کہ اللہ جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے کہ اس کو گندگی میں نہیں کھیلنے دیتی شریر لڑکوں میں نہیں کھیلنے دیتی غلط ماحول میں نہیں جانے دیتی غلط چیز نہیں کھانے دیتی اگر مٹی کھا لیتا ہے تو ماں کو معلوم ہے کہ یہ تو مٹی گندی ہے یہ سمجھ ہے اور یہ اپنا نقصان کر بیٹھے گا تو فوراً دوڑتی ہے اور مٹی کھانے سے اس کو روکتی ہے اور اگر وہ منہ میں ڈال چکا ہوتا ہے تو اس کو ہاتھ ڈال کے منہ سے نکال دیتی اور اگر حلف سے بھی نیچے اتار لیتا ہے تو بعض اوقات اس کے میں انگلی ڈال کے اس کو طے بھی کرا دیتی ہے نا تو ماں کیسے احتیاط کرتی ہے بچوں کے معاملے میں ہماری بھی چھوٹی عائشہ ماشاء اللہ ہماری پوتی ہے اور جہاں وہ کوئی چیز منہ میں لیتی ہے کہ بیٹا یہ نہیں کھاؤ حلف میں پھنس جائے گا یا مٹی ہے نہیں کھاؤ گندی چیز ہے اس کو سمجھاتے بھی ہیں منہ سے نکالتے ہیں روٹی بھی ہے جب روتی ہے لیکن ہم اس پہ اس کے رونے میں نہیں آتے بلکہ ہم زبردستی اس کے منہ سے وہ چیز نکال لیتے تو ہمیں معلوم ہے کہ اس میں اس کا فائدہ ہے اگر اس کو تکلیف ہے رو رہی ہے لیکن یہ نہ سمجھ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو پھر یہ حفاظت نصیب فرما دے جو اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں چلتے ہیں اور مجاہدہ اٹھاتے ہیں ولدین کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے مشقت اٹھاتا ہے یہ نہیں کہ ذرا سی کسی نے مذاق اڑا دیا تو داڑھی کاٹ دیا ذرا کسی نے مذاق اڑا دیا تو اپنے ڈانٹنا شروع کر دیا ذرا کسی نے مذاق اڑا دیا تو نہ گفتگو شروع کر دیا کہ بھائی اگر اتنا کھلا بن جائیں گے تو لوگ کیا کریں گے بس یہ تھوڑی مزاقہ مجاہدہ تو یہی ہے بات تو جب ہی ہے مزہ تو جب ہے اللہ کی و وفاداری تو اسی میں ہے کہ جہاں بھی اللہ کا آڑے آ گیا کہ نہیں یہ کام نہیں کر سکتے ساری کو پرواہ کرے ساری کو میں لائے سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے گی نظر کو نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے تو یہ بات جو پیدا ہو جائے گی کچھ کچھ اذکار کی پابندی سے اور ان چار اعمال پر عمل کی برکت سے اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے بار بار قسم اٹھا کر کئی بار حضرت نے قسم اٹھا کر فرمایا اتنا بڑا زمان اور خالی وہ تو حدیث پاک میں بھی ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ والے کوئی بات ان سے کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ کو ان سے اتنا پیار اور اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس پیار کے سبزے میں اللہ تعالیٰ وہ بات پوری کر دیتے ہیں بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ والے دعا کر دیتے ہیں کام ہو جاتا ہے ہمارا اور ہو بھی جاتا ہے لیکن مسئلہ تھا اگر اس میں کوئی بندے کا نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسری نیبل بدل اس کا دے دیتے ہیں یہ تو عقیدہ نہ ہونا چاہیے کہ بس جو ان کے منہ سے نکلے گا ہوگا وہی یہ عقیدہ تو شروع کیا لیکن اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ رکھنا ٹھیک ہے کہ ان کی دعائیں کام بنانے والے اللہ تعالیٰ ہی اور جب وہ چاہتے ہیں بناتے ہیں جب نہیں چاہتے تو نہیں بھی بناتے جب نبی کی نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ولی کے ساتھ ولی تو نبی کی غلامی کے سبسے میں بنتے ہیں جب ولی نبی نے اللہ سے مانگا اللہ میرے چچا ابو طالب کو آپ ہدایت دے دیجیے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اتنا کلا بھی منع کرتا یہ نہیں کہ آپ جو چیز بھی چاہیں ویسی کی ویسی ہی ہو جائے جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے جس کو چاہیں گے ہدایت دے گی آپ کے قبضے میں نہیں لیکن نبی نے بہت سی دعائیں مانگی جو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرمائے اور بڑے بڑے نماز سے نوازا اور کیا کچھ نہیں ملا صحابہ کو اور تمام امتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے تو یہ جب اولیاء اللہ پر جو یہ مضامین خاص القاع ہوتے ہیں تو ان مضامین خاص کے القاع ہونے القاع بھی اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں نا تو انہی کے سطح میں پھر وہ کام کی وہی بنا دیتے ہیں تو یہ ولبین جہادو پینا لنا دین لنا کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے یہ نہیں کہ ذرا ذرا کی بات پہ بالکل لومڑی اور کرن کی طرح معاملہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے لا یروغ روانہ تعالب لومڑیوں کی طرح مت ہیں اور مولانا رومی فرماتے ہیں کہ این تبر پردار و پنزانہ بھی ہی تبل بردار مردانہ زگن نیزہ اٹھاؤ اور مردانہ وار ہم لگ مردانہ وار کیوں علی وار ہی کرے خیبر شکن جیسا اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تنہ تنہا جب ارادہ کیا اور نارے تکیو بلند کی اللہ اکبر اور جا کر حملے کیا تو وہ قیم خلا پتا ہو گیا تو مردانہ وار حملے سے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے ہمت مردانہ چاہیے اور نافرمانی سے بچنے کے لیے ہمت مردانہ چاہیے آج تو وہ معاملہ ہے کہ لوگ جو پیدا کر رہے ہیں وہ شرماتے ہیں وہ شرماتے ہیں اور دنیا داروں سے حالانکہ شرمانا دنیا داروں کو چاہیے کہ وہ کتنی بے کام کا رہے ہیں اللہ کا حکم ہے پتہ کرنا اتنی بڑی طاقت ہے اللہ کی ساری کائنات اللہ کی اللہ نے پیدا کی ہے ہر ہر کائنات کے چاہے وہ امریکی ہو چاہے برطانوی ہو چاہے ہندوستانی ہو چاہے پاکستانی ہو چاہے عربی ہو اس کو وہی مارتے ہیں وہی جلاتے ہیں وہی زندگی دیتے ہیں اور ہر قدرت کے مالک وہی تو اتنی بڑی طاقت اتنی بڑی سپر پاور سے جو ٹکر لے گا تو خوشی ہے کہ نہیں تو ہنسنا تو ہم کو اوپر چاہیے جیسے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت معاملہ کیا ہے کہ ہم نے جب سے گاڑی رکھی ہے اب کیا ہوگا تو حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم نے جب سے داڑھی رکھ دی ہے لوگ ہم پہ ہنس رہے ہیں اور لوگ ہم کو بلا ملا کہہ رہے ہیں تو حضرت خان جی نے کیا جواب فرمایا کہ آج آپ ان کو ہنسنے دیجیے کل آپ کو قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا تو عجیب معاملہ ہے کہ جو دین پر عمل کر رہے ہیں وہ تو شرما رہے ہیں اور وہ دبی دبے چل رہے ہیں اور جو دنیا دار ہیں اور جو بے پردگی کر رہے ہیں اتنی بڑی بے حیائی کا کام کر رہے ہیں اور اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لے رہے ہیں وہ جو ہے وہ تنازع پھر رہے ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں تو اس کو بھی جی بھر کے کہنا چاہیے کہ اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو تم کو بھی محبت مجھ سا نہ ابھی تم نے اللہ کی محبت کا مزہ کرتا ہی نہیں تم اپنے محبوب حقیقی سے تم واقف بھی نہیں ہوئے تمہیں پہچان ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا قریب مالک ہے اور کتنی محبت کرنے والا مالک ہے اور ان کو ابھی محبت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اگر بھی تمہیں محبت کا مل جاتا تو تم یہی کہتے کہ دیکھنے والوں مجھے کے نہ دیکھو تم کو بھی محبت بنی بنی نہ جس دن محبت اللہ کے دل میں آ گئی اس دن یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں ذرا ذرا سی بات سے سارا عالم بھی ناراض ہو جائے تو وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ سلطان عزت علم برکشت تو سلطان عزت الگ برکت جہاں سر عدم بچے ارے اس کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا جب آفتاب نکلے گا جب سورج نکلتا ہے تو بتائیے سارے ستارے کل عدم ہو جاتے ہیں ایک ہی نظر نہیں آتا سارے ہوتے ہیں لیکن کل عدم ہوتے جیسے نہیں ہوتے ہیں لیکن ایسے معلومات جیسے نہیں ہے تو جب سورج آفتاب حق نکلتا ہے تو سارا کا سارا عالم اس کی نگاہوں سے گر جاتا ہے ایک بادشاہ سے وہ کسی نے وزیر نے جا کر کہا کہ حضور ایک پمکی جو ہے یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل ہمارے دل میں بادشاہ کی قدر نہیں رہی بنگی کہہ رہا تھا تو بادشاہ نے ہر کر کہا کہ بنگی کے کہنے کہنے نہ سے ہماری شان کیا کر تو یہ دنیا داری جو ہے ہم دنیا دار کو نہیں کہہ رہے کہ معلوم نہیں کل توبہ کر کے وہ بھی اللہ والا ہو جائے ہم اس کو حقیق نہیں جانتے اور معلوم نہیں کہ ہم اس کو دنیا دار سمجھ رہے ہیں اس کا کوئی عمل اللہ کیا ہے مقبول ہو پسند ہو گئی یہ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک لوگ ہم مالک جس کو چاہیں گے ہم پڑھ پائیں گے حتیٰ کہ عجیب سے پاس میں آیا ہے کہ بادے ایسے جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ آخر میں نکالے گے ارے ابراہیم دیکھو تمہارے ٹپنے ٹکے بالکل اس سے اوپر نیکر تھوڑی بنانا ہے تو بعض ایسے مخلوق ہوگی اللہ کا انسان کہ جو جہنم سے اللہ تعالیٰ ان کو سب کو نکالیں گے جن کے ایمان کا فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا یعنی کہ اس وقت نکالیں گے جب سارے کا سارا فیصلہ ہو چکا ہوگا جنت سارے جنت میں چلے گئے جہنمی سارے جہنم میں چلے گئے اب اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آئے ہے اب وہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ایسے ایسے لوگوں کو نکالیں گے کہ ہم ان کو گمان کرتے ہیں کہ تو بالکل پکے جہنمی ہی شیطان دل میں ڈالتا ہے لیکن اللہ کے علم میں ہوگا کہ ان کے دل کے اندر ذرہ ایمان کا تھا اللہ تعالیٰ جاتے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک شخص کسی نے میں دیکھا بخش ہو گئی کہا کہ اللہ میں تو ساری عمر گناہ کرتا رہا تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں بالکل جہنمی ہوں تو آپ نے مجھے کیسے بخش دیا فرمایا کہ ایک دن رات کو تو سوتے سوتے تیری آنکھ کھلی اور محبت سے تیری زبان سے ہمارا نام نکل گیا تھا بس ہم نے وہ قبول کر لیا تیری بخش دیکھا ایک مرتبہ اللہ کی محبت اللہ کی اللہ کا نام محبت سے لینے کا کیا احتجام ملا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کا نام لے کر اور اس کے بعد پھر اللہ کو بھول جائیں اگر اللہ کا نام محبت سے نکل جائے پھر تو وہ مجبور محبت خود ہو جاتا ہے پھر وہ وہ بھاگ ہی نہیں سکتا فرار ہی نہیں ہو سکتا ہاں فرمایا تیرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ زنجیر محبت پر میں تم کو جبل لوں گا بھاگو گے اگر سب سے میں تم کو پکڑ لوں گا اللہ کی محبت کا یہی معاملہ بندے کے ساتھ رہی اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ میرا بندہ پریشان رہے کی بات اللہ تعالیٰ بخشی فرما دیتے ہیں تو غرض یہ کہ پینا دین سبلنا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمارے راستے میں تم مشقت اٹھاؤ لوگوں کی لانت بلامت کی پرواہ نہ کرو ہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی مومنین کی کیا شان بیان فرمائی لا یا مطلع یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں ہمارے آج جو ہمیں ہم سے سچا سچی محبت کرتے ہیں وہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ سارے عالم کی فرمایا کہ یہاں لومت لائن واحد میں کیوں نازل کرنا ہے کہ وہ لانت کی پرواہ نہیں کرتے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے اس لیے کہ سارے جہاں کی لانتیں اور ملامتیں اور تانے ان کے لیے ایک واحد ملامت کی مانے ذرا سی بات ذرا سی بات ارے سارا عالم بھی ہو ہا کر رہا ہو لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ایک جیسے جنگل میں ایک جھاڑ لگاتا ہے ایک لاکھ کھڑے ہوں سب سب کا کا پکانا نکل جائے گا بھگ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھو کتنی عظیم ذات تو اس کے آگے یہ مخلوق کیا ساری کائنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو فرمایا کہ فرمائے کیا ادو پینا لنا تھا نہ جو ہمارے راستے میں مشقت اٹھاتے ہیں کچھ تھوڑی سی جد جو ہے وہ قربانی جسمانی بھی دیتے ہیں کبھی نیند کی قربانی کبھی جسمانی قربانی کبھی دل کی قربانی کے دل اللہ اللہ کرنے کو نہیں چاہا یا دل کہہ رہا ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے فوراً پہنچنا ہے کہیں ضرور دنیا کے کام سے تو اس کو کہہ دے کہ بھائی یہ کام تو اس وقت دل کی نہ مانے بلکہ عقل سے فیصلہ کریں کیا بات یاد آئی خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طبیعت پر عقل کو غالب کرو اور عقل پر شریعت کو کرو کیا زبردست فارمولا ہے جیسے یہ میتھمیٹکس کی جو ہوتی ہیں نا ایکویشن بھیا اکویشن اور یہ کیا زبردست کہ طبیعت پر عقل کو غالب کرو طبیعت سستی چاہ رہی ہے لیکن عقل پر تقاضا یہ ہے کہ اس پر سستی دکھاؤ کام کا وقت ہے کام تو آپ طبیعت پر عقل کو غالب کیا اب عقل سے تو کام لے رہے ہیں لیکن ساتھ میں اگر عقل شریعت کے تابع نہ ہو تو کام نہیں بنے گا اس لیے عقل پر شریعت کو غالب کرو یعنی شریعت کا حکم دیکھ لو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں شریعت کے مطابق کہ کیسی بات آتی تین تین الفاظ ہیں لیکن کیا زبردست فارمولہ ہے زندگی گزارنے کا کہ طبیعت پر عقل کو غالب کرو اور عقل پر شریعت کو سبحان اللہ تو یہی ہے جہادو پینا جو لوگ ہمارے راستے کی مشقت اٹھاتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے بھی کو بجا لانے کے لیے بھی اور نیکی میں جلدی کر جاتے ہیں اور گناہوں سے بہت دور بال اور لوگوں کے کہنے سننے کی پرواہ نہیں کرتے ہے نا یہی ہو رہا ہے نا آج کل لوگ کیوں اللہ کے راستے میں نہیں چل پا رہے کہ لوگ کیا کرتے یہ سب سے بڑا بت اس زمانے کا زمانہ کیا ہر زمانے کا سب سے بڑا بت یہ ہوتا ہے شرم آتی ہے دین پر عمل کرنے میں کہ لوگ کیا کہیں گے بھائی یہ پرانے لوگ ہیں یہ کیوں اصل بات کیا ہے کہ اللہ کی محبت ابھی حاصل نہیں ہے جب اللہ کی محبت اور معرفت حاصل ہو جائے گی تو یہ بات بالکل ختم ہو جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کیا انعام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ <coughs> جو لوگ ہمارے راستے میں تعاج کی مشقت اٹھاتے ہیں اور گناہ سے بچنے کی مشقت اٹھاتے ہیں لوگوں کے کہنے سننے کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے مالک کا حکم سامنے رکھتے ہیں تو لنا پہلا ہم ان کو اپنے راستے کی سیر فرماتے ہیں سیر یعنی اپنے راستے کی طرف پڑھنا چلنا پڑھنا قدم اٹھانا ہم ان کو فرما دیتے ہیں اور دوسری ترتیب کیا ہے کہ سبول الرسولی گلا جنا بنا ہم اپنی ذات کو بھی ان کو دے دیتے ہیں ان کا ان کو اپنے مقصد میں کامیابی بھی دے دیتے ہیں مقصد کیا ہے اللہ کو پانا تو ہم اپنی ذات کو دے دیتے ہیں شرط کیا ہے والذین جاہدو کہ کی مشقت بجا لاؤ میں مشقت بجا لاؤ اور سستی کو چھوڑ سستی کا علاج بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ ہمیں تفصیار میں سستی ہوتی ہے نماز میں سستی ہوتی ہے تو کوئی وظیفہ بتا دیں تو بھائی سستی کا کوئی وظیفہ نہیں حضرت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس میں جو ہمارے حضرت مرشد صالح حضرت مولانا المتین صاحب ادام اللہ علینا بار بار یہ بات فرماتے ہیں کہ وہ ذرا کی بات وہ ذرا کی بات جو کا حاصل وہ ذرا کی بات جو تصوف کا حاصل ہے کہ سستی کو چھوڑ کر تاج کے اندر چستی کو بجا لانا تاج کو بجا لانا چستی اختیار کر کے تاج کو بجا لانا ہاں، اور جس گناہ کا تقاضا ہو ہمت کر کے اس کا مقابلہ کر کے اس کو دبا دینا یہ حاصل ہے آتی تبو کیا بات کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل تصور جو ہم یہاں بیٹھے ہیں جو دنیا بھر میں دینی مجالس ہو رہی ہیں اور اللہ کو پانے کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں اس سارے کا سارا حاصل کیا ہے کہ وہ ذرا سی بات کہ میں جو تصور کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر آپ کو چھوڑ کر کو بجا لانا اور گناہوں سے بچنے میں جو ہے سبزے جان کی بازی لگا لگا تو یہ سب کچھ ہے کیا دو باتیں کہ تعاج کو بجا لانے میں ہر قسم کی مشقت کو اٹھا لینا اور گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگا دینا تو یہ سارا کچھ یہ صرف اس لیے ہے تو کہتے ہیں کہ وظیفہ بتا دو تو وظیفے سے کام نہیں چلتا یہ اس کا علاج چستی کا کیا ہے کیا سبحان اللہ فرمایا کہ سستی کا علاج ہے بس چستی <laughs> سستی کا اتنی سی بات ہے کیا سمندر بھرا ہوا ہے سستی کا علاج نہ وزیفہ پڑھنا ایک کام پہ کھڑا ہونا نہ کچھ کچھ تو یہ سب ہے تو اب جو ہے چار حمل آپ کو بتا رہے ہیں تکرار کر رہے ہیں اپنے آپ میں لیے بھی سب کے لیے کہ پہلا عمل میرے مجھ بھائی دیکھو نہ ہیں اچھا؟ تو فرمایا کہ پہلا عمل یہ ہے کہ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھ لینا کہ دائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو اور تھوڑی کے نیچے سے تھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی ہونا چاہیے اور مٹھی اپنی ہو کے بچے کی نہ ہو چھوٹے بچے کی مٹھی نہ ہو بلکہ اپنی مٹھی کو استعمال کرے اور مٹھی کو بھی تھوڑی کے نیچے سے یہ پکڑے رہے ایسا نہیں ہو کہ آپ یہ تھوڑی کو بھی مٹھی میں شامل کر لیں تو گاڑی چھوٹی ہو جائے گی تو یہ تھوڑی کے نیچے سے ہم نے پکڑا اور یہ ایسے دیکھ لیا ہلا کے کہ تھوڑی کے نیچے ہی ہے نا اس کے بعد کاٹ دیا اسی طرح دائیں طرف سے مٹھی میں لیا تین حصے کر لیں گاڑی کے تو ایک حصہ یہ ہو گیا یہاں سے یہ پکڑ لیا اور یہاں سے کاٹ دیا اتنا اتنا فاضل ہو گیا ماشاء اللہ صحیح ہے اور اس طرح چاہیے یہ بائیں طرف سے بھی اس طرح مٹھی میں لیا اس کو کاٹ دیا اور جو یہ داڑھی کی حد ہے جی ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ تو یہ جو کمپٹی کی جو ہڈی ہے نا یہ جبڑے کا اختتام تو سے کے داڑھ یہاں تک ہے لیکن ہم ذرا سا احتیاط لیتے ہیں تاکہ وہ حد سے تھوڑا سا ہٹ جائے تو ہے نا دل کا حدود اللہ فلا ہیلاتا تو ہم حد سے بارڈر سے تھوڑا ذرا احتیاط کرتے ہیں تو یہ بارڈر تو یہی ہے لیکن ہم تھوڑا سا احتیاط بارڈر سے اور دور ہو جاتے ہیں تو تاکہ وہ بال جو ہے یہاں سے جو شروع ہو رہے ہیں وہ سے کم نہ ہونے پائے تو یہ تو داڑھی کی حدود ہے اور یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے تو یہ بچہ رکھنا بھی واجب ہے اس کا بھی کٹانا اور بتانا حرام ہے کیونکہ یہ ایک مٹھی ہوتا بھی نہیں ہے اس لیے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود پلتا رہتا ہے اس کو کوئی کوئی ڈنگ کی کٹنگ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تینوں طرف سے داڑھی کے حدود ہو گئے اور یہ گردن پہ بازے لوگ یہاں اس طرح چلا دیتے ہیں اور پریشان بھی رہتے پریشان بھی بڑی رہتی ہے کہتے ہیں ہمیں ہو رہی ہو رہی ہے وجہ کیا ہے کہ آپ نے داڑھی کے جو بال ہیں جو داڑھی میں شامل ہیں ان کو آپ نے قتل کر دیا ہے کوئی بے چینی ہے آپ کو ہر وقت یہاں خارج ہوتی رہتی ہے بال چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں نا تو چھوٹتے رہتے ہیں اب یا تو روزانہ آپ فریمنگ کرائیں گے ورنہ پھر وہ ذرا سے بڑے ہوتے ہیں تو وہ یہاں چکتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ جو بال گردن پہ ہیں لیکن داڑھی کے اندر شامل ہو رہے ہیں تو ان کو تو کاٹنا چاہیے ان کو صاف کرانا چاہیے لیکن بعض لوگوں کے گردن پہ کافی بال آ جاتے ہیں جو نیچے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو صاف کرنا جو ہے چاہیے ان سے ان سے اللہ تعالیٰ خارج بھی نہیں ہوتی تو بعض لوگوں کو اکثر دیکھا سکتے کہ یہ خارج بہت ہوتی ہے تو یہ وجہ ہے کہ وہ ان بالوں کو بھی کاٹ دیتے ہیں جن بالوں کو نہیں کاٹنا چاہیے تو یہ سب باتیں داڑھی سے متعلق ہو گئی اور کا حکم تو سب کو معلوم ہی ہے کہ سب سے افضل یہ ہے کہ بالکل اس کو ٹریمر سے یا پینسنگ سے باریک کر دیں اور اس طرح سے بعض علماء نے اس کو منع فرمایا پیدا کہا گیا ہے تو اس سے احتیاط بہتر ہے کہ ٹریمر سے یا پینسی سے اس کو برابر کر دیا جائے تو داڑھی پہلا حکم ہو گیا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا کیونکہ بخاری شریف میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے لوگ کہتے ہیں بھائی ثبوت لائیے سب سے بڑا ثبوت کہتے ہیں پرانے میں کہاں داڑھی میرے مرشد نے فرمایا رحمت اللہ علیہ کہ بھائی دیکھو جب حضرت موسا علیہ السلام نے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے داڑھی پکڑی تو انہوں نے کیا کہا یا میری ماں کے بیٹے میرے جوش ایمانی تھا تو انہوں نے فرمایا کہ ارے میری ماں کے بیٹے کیوں تم میرے داڑھی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو نہیں پکڑو حضرت نے فرمایا کہ داڑھی جب ایک مٹھی ہوگی جبھی پکڑ میں آتی ہے ایک مٹھی سے کم کم آپ کسی کی داڑھی پکڑ کے دکھائیں ایسے ہاتھ سے چل جائے گا آئے گا ہی نہیں تو اول یہ دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ ماں آتا تم رسول پکڑو تو ماں تم ہنو بنتا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا رسول جو تم تم کو دے دے ہو تم لے لو جلدی سے لے لو پٹ کیونکہ میرا رسول تمہارا فائدہ چاہتا ہے تمہارا نقصان نہیں چاہتا بلکہ تمہارے فائدے کے لیے وہ تو ہو رہا ہے راتوں کو کھڑے ہو ہو کے ہو رہا ہے پیڑیوں میں ورم آ گیا اور آنٹی کی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو سینے سے غم کا کی سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کھول امت کا کیا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی بات ہم نے وہاں بیان کی لانچی میں کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وقت تھا جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا فیصلہ فرمایا اور متبادل قرآن پاک میں ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں وہ ویسی جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم الشہداء حضرت حضرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا فیصلہ بتائی ہے قاتل ہم میں نبی تھے ہم مانے چچا چچا چچا جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے قاتل تھے لیکن یہ دیکھ کیا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کہاں تو ابو طالب حضور کے چچا ان کو ایمان نصیب نہیں ہو رہا اور کہاں جو ہے چچا کے قاتل دوسرے چچا کے قاتل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں تو متواتر جو ہے سورہ توبہ میں اور سورہ شہرا کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہیں ان کی ہدایت کے لیے تو آخر میں جو جس جس آیت پر وہ ایمان لے آئے فوراً بیٹھ کر اور کہا کہ مہاگا یہ تو بہت بڑی نعمت ہے تو وہ آیت ہی کل یا الدین اشرف والا حسین لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم فرمایا کہ آپ کہہ میرے دیں بندوں میرے بندوں یا عبادی لگایا یہ میرے بندوں سے کہہ دیجیے یا عبادی اثرف اللہ جنہوں نے گناہ کر کر کے گناہ کر کے اپنی جانوں پر حد کر لیا اسراف کہتے ہیں بہت حد سے بڑھ جانے کو تو کہا فرمایا کہ یا تو ہے میرے گناہ گار بن دو ابھی آج آپ سے کہہ دیجیے اے میرے گناہ گار بن دو وہ بن دو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر امتحاد ظلم کر دیا حد سے گزر گئے لا تقتلوا من رحمۃ اللہ ارے ابھی بھی کتنے بھی گناہ ہو گئے زمین سے لے کے آسمان تک ذرات کی طرح جتنے بھر جائیں ریت کے ذرات بھر جائیں اس سے بھی تمہارے گناہ بھر جائیں تو بھی لا تقتلوا من رحمۃ اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا ہاں؟ اور کیا فرمایا کہ اللہ تمام کے تمام یہ عربی گرامر حضرت نے بیان فرمائی میں کہ جو ہے عربی میں بے شک کو کہتے ہیں یعنی تاکیب اگر اگر اللہ تعالیٰ نہ بھی فرماتے بے شک نہ بھی فرماتے تو بھی اللہ کا فرمانا کافی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کی تسلی اور خوشی کے لیے اور یقین کے لیے انا تاکیب سے نازل فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یوم اب اگر قرآن شریف میں آپ دیکھیں یہ یہ کے اندر لگا ہوا ہے ہے علیم جو ہے فرماتے پرماتے غراب کے لیے ہے یعنی تمام یعنی اب یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان اللہ اللہ بے شک معاف کر دیں گے یہی کافی تھا فرمایا نہیں تمام کے تمام گناہ الی بلام جو ہے وہ تمام گناہوں کے لیے سارے کے سارے جتنے گناہ ہیں سب معاف کر دے گا پھر بھی تیسری تاکید فرمائی آخر میں جمیا سارے کے سارے تین تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے اپنی رحمت کا امیدوار بنایا بندوں کو بتائی کیا محبت ہے اللہ ہاں؟ پھر بندہ اللہ سے بھاگتا ہے کیسی تعجب کی بات ہے یہی اللہ تعالیٰ شکوا فرما رہے ہیں قرآن پاک میں یا لدین آ منو ماں غرو کا درخت کری ارے تمہیں کس چیز نے اپنے برت کے دھوکے میں ڈال دیا کہاں تم آگے جا رہے ہو اپنے کریم رب سے نوازنے والے عطا کرنے والے رب سے تم کہاں آگے جا رہے کریم کس چیز نے تمہیں کریم سے دھوکے میں ڈال رہا ہے تو یہ وہ آیت ہے ان اللہ دنوں کا جمیا پھر اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی جوش رحمت ختم نہیں ہوا فرماتے ہیں کہتے نا وہ ہاں وہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں بھائی وہ تو اچھا، ہاں وہ تو بڑے بچی ہیں بھائی تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سے مارے آئے الغفور الرحیم وہ تو وہ ذات بڑی والی بھائی کیوں بچ رہے ہیں تم کو کیوں رحمت کی امید دلا رہے ہیں کہ وہ بڑے والے والے ہمارے تو گناہ بہت خراب ہے اللہ سے دور کرنے والے لیکن کیونکہ وہ ہے بڑے بخشنے والے اس لیے اس صفت کی وجہ سے تم کو بخش تو اس آیت پر حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ کر کہا جو آیت ہے یہ ہے میرے لیے اسلام لے لیا ورنہ پہلے نخرے ہو رہے تھے کہہ رہے تھے میں تو شرک بھی کر رہا ہوں بھی بھی ہوں ہوں دانی کوئی گناہ میں نے نہیں چھوڑا اللہ مجھے کیسے دیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی امید پھر مگر عامل صالحہ کی شرط لگا دی کہ عمل صالح کرنا پڑے گا کہا یہ تو شرط شدید ہے کہ اب تو عمل صالح کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہم تو گناہ کریں گے پھر گناہ کر بیٹھیں گے ہم تو تو پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے پھر آیا کہ نازل فرمائی ان کو نخرے دکھا رہے ہیں اور اللہ ان کو نبی کے قاتل کو اللہ ہدایت کرتے انتظام فرما رہے ہیں تو اس آیت کے اوپر وہ دوڑ پڑ تو بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس آیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ فرمایا کہ اگر ساری کائنات بھی مجھ کو دے دی جائے تو اس آیت کے بدلے میں نہ لوں کیوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا ایسا ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پوری امت کی بخش کا انتظام نہ ایمان کرتا ایمان بس ایمان لے آؤ آؤنو بچا سب کے سب گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا کفر کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جتنے کے جتنے گنا ہو تو سب سب اللہ تعالیٰ معاف تو اس آیت کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ فرمایا کہ ساری کائنات بھی مجھے دے دی جائے تو اتنی خوشی نہیں کیا وجہ سے امت کا تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمارے ماتا کو رسول متو کیونکہ وہ تمہارا فائدہ چاہتے ہیں تمہاری بخش کے لیے روتے رہتے ہیں تمہاری اصلاح چاہتے ہیں اس لیے میرا رسول جو کچھ تم کو دے فوراً تمہارا نفع ہی نفع ہے تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے اور اللہ اللہ کہ وہ تم سے کوئی بھائی پیسہ کوئی عزت شہرت نہیں مانگتے کیونکہ وہ تو اپنا اجر اللہ سے مانگتے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے حریفلا وہ صلاح وہ ایمان پر حریث ہیں کہ کاش تم ایمان لے آؤ اور جہنم سے بچ جاؤ اور صلاحی کانی کو اور تمہارے اخبال کی اصلاح ہو جائے اس پر حریف ہیں ورنہ تمہارے مال پر حریف نہیں تم سے عزت نہیں چاہتے تم سے شہرت نہیں چاہتے حتیٰ کہ تم سے اپنے پیروی دبوانا نہیں چاہتے بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بس اللہ والے ہو جاؤ تو اس لیے فرمایا کہ مہاتا تم رسول کا وضو بما نہا تم جس چیز سے منع کر دے اس سے پاس آ جاتا لہذا بخاری شریف میں حدیث پاک مذکور ہے کہ وقت اللہ شوارے اپنی داڑیوں کو بڑھاؤ اور کو بس بس کافی نہیں ہے چلے یعنی عاشق کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ میرے محبوب کو یہ پسند ہے فوراً طور پر مٹھائی لے آتا ہے وہ چپکے سے لاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے جب پتا چل جاتا ہے دوسروں سے پوچھتا ہے کہ اس کو کیا چیز پسند ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس کو یہ چیز زیادہ پسند ہے تو جیسے ہمارے یہاں کسی نے کسی کو ہدیہ دیا دینا چاہا تو کسی نے ان کو بتایا کہ یہ رنگ ان کو پسند نہیں تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ پسند کا رکھ لیا اور وہ دیا تو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی پسند کا وہ خیال رکھتا ہے کہ نہیں تو عاشق کے لیے تو اشارہ کافی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے تھا بس میں بھی ایسے ہی بناؤں گا اور آپ نے حکم بھی دیا کہ ایسا چہرہ بناؤ تو میں ایسے ہی کروں گا تو بس تو یہ ہوا پہلا حکم داڑھی کا اور دوسرا حکم ہوا ہے ٹپنے کھولنے کا مردوں کے لیے حکم ہے یہ اور عورتوں کے لیے ٹپنے ڈھانکنا واجب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا بھی ہے اپنے بھاگنے سے ارشاد فرمایا کہ ما اسفل من من الشعبین الجدار کے نار جتنا حصہ کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا تو میرے مشکل فرماتے تھے کہ جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ سے نہیں آتی معلوم ہوا کہ یہ گناہ کبھی رکھتا تو یہ تو دوسرا گناہ ہے جس میں عام ابتلا ہے کہ ٹکنے ڈھانکا جب چل رہے ہو اور کھڑے ہو دو حالتوں میں کا حرام ہے اور اس پر دو بھی ہے تو چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں دونوں حالتوں میں یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ چوبیس گھنٹے جب بھی چل رہے ہوں اور کھڑے ہوں مردوں کے لیے کا کھلا رکھنا واجب تو دو عمل یہ ظاہری ہو گئے اور سر پر سر پر بھی انگریزی بالنا رکھے اور بال کے تین طریقے ہیں ایک تو سر منڈا لینا اور دوسرا طریقہ یہ کہ بال اگر رکھتے ہیں تو سب طرف سے برابر چھوٹے بڑے نہ وہ برگر کٹ اور گڑبڑ کٹ نہ ہو تو ایک ساتھ سناتے ہیں کہ وہ ایک پارک کے اندر ایک لڑکے کو دیکھا بہت کھل کود کر رہا تھا تو بڑی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا تو وہ اس کے ابا کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ آپ کا لڑکا بدتمیز ہے یہ کیا بات بات دیکھا شٹ اپ یہ میری بیٹی تھی تو کہا بھائی سوری میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس کے ابا ہیں اس نے کہا شٹ اپ میں اس کی ماں ہوں تو ایسا ہولیا انہوں نے بنا رکھا تھا کہ ماں جو ہے وہ جس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ لاہور ولا کیا الٹا زمانہ ہے عورت کو ہے مردانی اور مرد زنانہ تو یہ ہے کہ آج کل لوگ جو ہے وہ اپنا مرد اپنے ڈاک رہے ہیں عورتیں کھولنے کے چکر میں ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو دو یہ بڑے گناہ ہیں اور ہاں سر کے بال کی بات کر رہا تھا کہ سر کے بال سب طرف سے برابر ہوں اور چھوٹے بڑے نہ ہوں دوسری سنت یہ ہے اور تیسری سنت یہ ہے کہ بالوں کو زلفے رکھ دی جائے یہ کان کی لو تک جو ہے بعض نے اس سے لمبا ثابت کیا ہے بعض نے یہاں تک ثابت کیا ہے سنت سے تو جو بھی ہو تین طریقے سے بال رکھے جا سکتے ہیں لیکن جو ہے اس زمانے میں میرے مرشد نے فرمایا کہ زلفے رکھنے میں بہت خطرہ یہ ہے اگرچہ سنت ہے لیکن بہت خطرہ یہ ہے کہ آپ کسی کے معشوق نہ بن جائیں نا تو کوئی آپ کے دل میں یہ خیال بھی پیدا نہ ہو کہ آپ کسی کی نظر میں سلیکٹ ہو رہے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کی اپنی حفاظت کرو یہ مور جو ہے نا مور یہ مور جو ہے اپنے پر نوچ رہا تھا مولانا روبی نے بیان فرمایا کہ اپنے پر نوچ رہا تھا کسی نے کہا کہ ظالم کیا کر رہا ہے اتنے خوبصورت لگ تو نوچ رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں اپنے حسن کو ختم کر رہا ہوں کہ یہ میرا حسن میرے لیے عذاب ہے لوگ جو ہے مجھے شکار کر لیتے اس حسن کی وجہ سے یعنی آپ سمجھے کہ اپنے آپ کو حسین بنانا اور قابل سلیکٹ بنانا جو ہے اپنے ایمان کو جو ہے خطرے میں ڈالنا اس لیے میرے مشکل فرماتے تھے کہ سر کر رہو اور اگر رکھنا ہی ہے بال تو برابر پر سترہ لو جوڑتے جو ہے اس زمانے میں ذرا خطرناک خطرہ ایمان کا خطرہ جہاں فرض کی حفاظت ضروری ہو وہاں سنت کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے سنت کی حفاظت میں فرض فرض کو کو تو نہیں چھوڑے گا تو فرض کی حفاظت میں سنت کو اختیار کرنا جس سے فرض خطرے میں پڑ جائے گا نہیں تو اس لیے بالوں کا یہ حکم سب بتا دیا اور دو حکم یہ ظاہر ہی ہو گئے اور دو حکم جو ہے یہ باطنی ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں وما لگو آپ کو راز کی بات بتا دیتا ہوں میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کرے گا لازمن اس کو یہ خیال وقت رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ورنہ اگر راستے میں چلتے چلتے ایسے کنکی سے دیکھ لیا تو کیا مخلوق مڑ کے دیکھتی ہے کیا آپ نامیرم کو دیکھتے کوئی بھی خیال نہیں کرتا اس زمانے میں تو کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے کون کیا کر رہا ہے بس اسٹاپ پہ بھی لوگ کھڑے ہوئے لڑکیوں کو تاک رہے ہیں کوئی نہیں کہتا ہاں بھائی آج کل یہی ہو رہا ہے کالج کے سامنے کھڑے ہوئے تاک رہے ہیں کہیں ہاسپٹلوں میں تاک رہے ہیں کہیں کہیں تاک رہے ہیں تو یہ یہ کام وہی کرے گا جس کو ہر وقت یہ کردار پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ لیجیے ورنہ مخلوق تو دیکھے ہی پھر کس کے خوف سے نہیں دیکھے گا اللہ کے خوف سے تو نہیں دیکھے تو یہ یہی بات تو ہمیں چاہیے کہ ہر ہر لمحہ ہمیں یہ رہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے نگاہ کی حفاظت اور قلب کی حفاظت نگاہ تو پھر ظاہر ہو جاتی ہے لیکن قلب تو کوئی جانتا نہیں کہ قلب میں کیا خیالات بک رہے اب بتائیے جو قلب کی حفاظت کرے گا لازمن ہو ان شاء اللہ اس کو اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ کا خوف ہے اللہ سے محبت ہے جبھی اپنے قلب کو بھی جو بالکل چھپی ہوئی چیز ہے جس کا حال فرشتے بھی نہیں جانتے بھائی فرشتے بھی بس کو نہیں جانتے جب تک کہ انسان پکا ارادہ کو گناہ کا نہیں کرتا فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا برائی جی یہ نہیں ہے کہ فرشتے اس کے دل میں آنے والے خیالات بھی دکھ رہے ہیں جب تک وہ پکا ارادہ نہیں کر لیتا اور اگر ارادہ کر لیا لیکن گناہ نہیں کیا تو ارادے کا بھی گنا ہٹا دیا گنا یہ اللہ تعالیٰ نے کو کس قدر عزت دے رکھی ہے کہ فرشتوں کو بھی اس کا معمول وہ بنا دیا خادم بنا رکھا ہے فرشتوں کو وہ لکھ رہے ہیں اور جب تک وہ برائی کا ارادہ پکا نہیں کر لیتا وہ اس کو لکھتے بھی نہیں اور ان کے علم میں بھی نہیں ہوتا کہ بندہ کیا خیالات <laughs> دل میں پکا رہا ہے سوا اللہ کوئی نہیں جانتا جو تم آنکھوں کی چوریاں کرتے ہو اور تینوں میں جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب اس سے واقف ہے تم کیا کیا پلاننگ کر رہے ہو اور کیا کیا گناہ کے ارادے تم کر رہے ہو اللہ سب واقف ہے چوریاں آنکھوں کی اور تینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو یہ دو اعمال جو باطنی ہیں کمال کے ہیں کمال سبحان اللہ میرے حضرت نے تو بہت دفعہ ایک ہی عمل پہ قسم اٹھا کر بتایا کہ اس زمانے میں تم ایک ہی عمل کر لو نگاہ کی حفاظت کر لو میں قسم اٹھا کر اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ تم ولی اللہ ہو جاؤ گے سبحان ہاں؟ اللہ جو آدمی نگاہ کی حفاظت پکی کر لے گا اور کی حفاظت پکی کر لے گا بال یقین اس کو یہ نعمت عظما حاصل ہو گئی علاوت ایمانی جس کا وعدہ ہے اس کا انعام ہے کہ ہم علاوت ایمانی اس کو عطا فرمائیں گے یعنی کہ اس نے اللہ کو پا لیا اللہ کو پا لیا پا گیا ہو جس نے نگاہ کی حفاظت اور کی حفاظت کر لی کیونکہ قلب کی حفاظت جیسے بتایا وہی کر سکتا ہے کہ جس کو ہر وقت ہو کہ میرے قلب کے خیالات کو بھی میرا مالک سب جان رہا ہے نوٹ ہے وہی تو کرے گا بھائی ہم کیا پتا کہ آپ کے دل میں اس وقت کیا خیال ہے اس کے دل میں کیا خیال ہے اس کے دل میں کوئی اسکرین تو اللہ نے لگائی نہیں ہے کہ دل میں خیال ہو اور فوراً اسکرین پہ آ جائیں کہ یہ بھی اللہ کی سرداری میرے مرشد فرماتے تھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد ہے کہ ہم دل میں جو گندے ارادے کرتے ہیں کسی کو دھوکہ دینے کا ارادہ کسی کی چوری کرنے کا ارادہ کسی کو نگاہ مارنے کا ارادہ تو اگر اللہ تعالیٰ یہاں اسکرین لگا دیتے کہ دل میں جو خیال ہے وہ سب یہاں آ رہا ہے اب یہ کمپیوٹر کے اندر ایک چیز بند ہے ہے نا اس میں ہارڈ ڈسک ہے ہارڈ ڈسک میں سب میموری ہے تو ابھی تو کچھ نہیں جب جیسی کمپیوٹر کھولا تو ہارڈ ڈسک میں جو کچھ ہوتا ہے اسکرین پہ آتا ہے کہ نہیں آتا تو ہمارا دل بھی ایک طرح کی ہارڈ ڈسک ہے اس میں خیالات ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اسکرین نہیں دیا ہے نا کتنی سرتاری ہے کہ اگر اسکرین لگا دیتے پھر کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتے مخلوق دیکھ لیں گے لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے بندوں میں میرا خوف اور میری محبت ہو میرے خوف سے نہ دیکھے اسی پر تو وعدہ ہے کہ من کرا کہا میرے خوف سے جو نہیں دیکھے گا مخلوق کے خوف سے دیکھنے کی پرواہ نہیں ہے اللہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں گناہ سے رک گیا میرا بچہ اس پر حلاوت میں عطا کروں گا اس کو یعنی کہ میں خود اس کو مل جاؤں گا کیا خبر تھی کہ خوں بہا ہے آپ آئے لمحات اللہ تعالیٰ بندے کو بندے کے راستے اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے جو خون تمنا کرتا ہے اس کا خون بہا خود اپنی ذات کو دے دیتے ہیں تو بس چار اعمال ہیں اور اس کے سرے فہرست حضرت نے ایک بات کی طرف بہت تبدیل فرمائی کہ اپنے قرآن پاک کی تجدید کو اپنے درست کر لے کیونکہ قرآن پاک کی تجویز کو درست کرنا ہر انسان پہ فرض ہے کلام الہی ہے کلام الملوک ملوک الکلام بادشاہوں کا کلام بادشاہ ہوتا ہے یہ تو احکم الحاکمین کا کلام ہے بادشاہ کا کلام غلط پڑھو تو کس قدر ناراض ہوگا بادشاہ تو یہاں تو احکم الحاکمین ہے اور پھر ہماری نماز بھی جو ہے درست نہیں ہوگی کیونکہ نماز میں تلاوت ہے اگر تجویز درست نہیں ہوئی تو اتنا کو اتنا پڑھ دیا بالکل مطلب غلط ہو جائے گا ایسے ہی عین کو پڑھ لیا کو عین پڑھ لیا سواد کو صحیح نہیں نکالا سین کو صحیح نہیں نکالا چین صحیح نہیں نکالا سب پانی بالکل بعض اوقات بالکل غلط ہو جاتے ہیں بالکل الٹ جاتے ہیں تو انتہائی ضروری ہے کہ کسی ساری صاحب کی نگرانی ہے پندرہ بیس منٹ اگر روزانہ دے دیں تو انشاءاللہ شاء دو تین مہینے میں قرآن پاک درست ہو جائے گا تو یہ چار اعمال پہ اللہ تعالیٰ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خاص مضمون اللہ تعالیٰ نے ہمارے مجدد زمانہ کو عطا فرمایا کہ جیسے نبی کو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ایسے ہی اعلیٰ قبیل نیابت یعنی ولایت اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون الصاف فرمایا کہ آپ کو یہ مضمون سکھا دی یہ کام کر لیں ہم ان شاء اللہ کام بنا دیں گے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور خواتین کہیں کہ بھائی ہم تو داڑھی رکھ نہیں سکتے داڑھی کا ثواب ہمیں کیسے ملے تو بھائی رکھنا بھی نہیں چاہیے خدا نہ کرے <laughs> کسی کے نکلے بھی نہیں لیکن وہ اپنے گھر والوں کو پیار واپس دے چھوٹوں کو بڑوں کو ادب کے ساتھ چھوٹوں کو شبت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی داڑھی رکھ لو تو اس میں فائدہ ہے اور پھر داڑھی رکھ لیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ دیکھو آپ کیسے خوبصورت لگ رہے ہیں کیسے پیارے لگ رہے ہیں سنت کی جو ہے آپ نے زینت اپنے چہرے پر لگا لی ہے کتنا پیارا ہے تو اس طرح سے حوصلہ افزائی کر کے یہ وہ بھی اس کا ثواب حاصل کر سکتی ہیں اپنے کھلوانے کا بھی ثواب حاصل کر سکتی ہیں کیونکہ جو بھی آدمی عمل کرتا ہے کرواتا ہے اور خیر کا معاملہ کرتا ہے تو کسی کو سکھاتا ہے اور وہ نیکی پہ آ جاتا ہے تو ہر نیکی جب تک وہ کرتا رہے گا تو وہ اس کا ثواب کہنے والے کو بھی ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ سب کو عمل وصل اللہ علیہ جی۔ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ